حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ بھی پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آزائے وضو پر پانی بہایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مساح فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر 124